جناب شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ میرے مرشد محبوب سیدی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کے ناز شریف کے اشعار ہیں ہمارے مرشد محبوب نے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت تین برس تک مسلسل جب حضرت والا طبیہ کالج میں حکمت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اس وقت تین برس حضرت والا رحمت اللہ علیہ ہمارے طبیہ کالج سے فارغ ہو کر حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں اصل سے لے کے گیارہ بجے رات تک مسلسل حضرت کے پاس رہتے تھے اور یہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے کعبہ شریف میں انگلی گھما کر فرمایا تھا جب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کیا کہ حضرت یہاں اتنے آدمی یہاں نئے شریف بیٹھ ہو گئے ہیں تقریباً باون آدمی بیٹھ ہوئے تھے ہاں۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ علی کیا دیکھتے ہیں پھر ایسے انگلی گھمائی تھی سارے عالم میں جو ہے اللہ تعالیٰ کام لیں گے بھائی دیکھو بیٹھ جاؤ اب باتیں نہ کرو ادھر آ جاؤ وہاں بچوں کے ساتھ منائے ادھر بیٹھو اپنے ابا کے ساتھ آ جاؤ ان کو آپ نے آگے بٹھا لیا اور یہ وہی بزرگ ہیں جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہی ہوگا حضرات نے کہ وہ بزرگ ہیں جن کی خدمت میں بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے علم کے پہاڑ دعا لینے کے لیے حاضر ہوتے تھے جیسے حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب آدمی رحمۃ اللہ علیہ مولانا ابو الحسن علی میاں نبی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے بڑے بڑے اکابر حضرت مولانا شاہد غنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ سب حضرات آپ سے دعا لینے کے لیے حاضر بھی ہوتے تھے دوستو زندگی کا پیام آ گیا جب زبان پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم جب زبہ پر محمد کا نام آ گیا دوستو زندگی کا پیام آ گیا دوستوں زندگی کا پیام آ گیا جب زبہ پر محمد کا نام آ گیا دو سو دن گیا کا امام آ گیا آ گیا انبیاء کا امام گیا کے پیدا دارو سلام آ گیا لے کے پیدا دارو سلام آ گیا آ گیا انبیاء کا امام آ لے کے تیرا جو اللہ اور کیسے کیسے سب دل پتھر دل لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جب ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے دروازے ان پر کھل گئے کیسے ان کے اخلاق بدل گئے کیسے ان کے حالات بدل گئے تیرے در پر جو خیر گیا کے کیا نا تیرے در پر جو خیر الانام آ گیا اس کے ہاتھوں میرے پاں کا جانا گیا سادو سامان دوا دبا گیا سادو سامان دوا دبا گیا یعنی حکم سجود و گیا یعنی حکم سجود و قیام گیا اللہ علیہ وسلم جی کے سطح میں ہم کو نماز کا تحفہ ملا نماز کیسی بہترین عبادت ہے اللہ کا قرب دلانے والی اللہ سے قرب حاصل کرنے والی یہ ساز و سامان ایسے دوا مانگے ہمیشگی کا ہمیں کی راحت ہمیشہ کی راحت اور آرام ساز و سامان دوا دبا گیا یعنی حکم سجود سجو دو آ گیا جب زبا پر محمد کا گیا آ گیا دوست تو زندگی کا پیام اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا سبحان اللہ ہوئی دل کی دنیا ہنسی جب مقدر سے حسن تمام تمام گیا جب مقدر سے حسن تمام تمام گیا سبحان اللہ کی تمام کیا ہے کیا ہے اس نے تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اس نے تمام ماہ کامل قدر کامل ہاں، کامل نمونہ اسلام کا کیسا حسین ہوگا سبحان اللہ اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا ہنسی اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا ہنسی جب مقدر سے حسن تمام گیا جب مقدر سے حسن تمام گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نہ ہوتی تو ہم ایمان کہاں سے باتیں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حیات مبارک سے ہم کو ایمان ملا اسلام ملا حسن اسلام ملا اللہ اللہ دل کی دنیا ہنسی جب مقدر سے حسن تمام گیا پا گیا پا گیا حاصل زندگی پا گیا پا گیا حاصل زندگی کرتے پہ آتا کہ جس دم غلام آ گیا در پہ آقا کہ جس دم غلام آ گیا پا گیا پا گیا حاصل زندگی در پہ آقا کہ جس دم غلام آ گیا جب زبا پر نام کرنا گیا اس زندگی کا بیان پیا گیا دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا جب مدینے میں ماہ تمام گیا جب مدینے میں ماہ تمام گیا ظلمت ہوئی دل منور ہوا جب مدینے میں ماہ تمام گیا جب مدینے میں ماہ سما گیا ان کی مرضی نظر آئی رش کے جنا رش کے جنا رش کے جنا ان کی مرضی نظر آئی رش کے جنا عشق میں ایک ایسا مقام آ گیا ان کی مرضی نظر آئی گیا کو تو یہاں لگا سکتے ہیں پا گیا پا گیا زندگی پا گیا پا گیا حاصل زندگی کرتے پا گیا گور سو دل منبل ہوا دور سنت ہوئی دل منمبر

لائے تشریف جب سید قلت دنیا بنی وہ دنیا نظام گیا جی دنیا علیہ وسلم دنیا لائے تشریف جب سید المرسلی لائے تشریف جب سید المرسلی کل دنیا بنی ہو نظام گیا کل دنیا بنی ہو نظام ظلم رخصت ہوا عدل قائم ہوا ظلم رخصت ہوا عدل قائم ہوا عشق کے ہاتھ میں عشق کے ہاتھ میں گیا ظلم رخصت ہوا عدل قائم ہوا عشق کے ہاتھ میں دلامہ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا تو دو دن کا پیام تیرے رب کرم سے شہ انبیاء تیرے رب کرم سے شہ انبیاء او کے سیرا کا مارا وہ سیرا کا مارا جب دو پر محمد کا نام آ گیا دو سو زندگی کا پیام آ گیا پید ساتھی کون سلدے آگا پید ساتھی کون بلدہ جو بھی چاہے آما چاہے بیل نے آما گیا کیسے ساتھ میں جو بھی چاہے پی ایے بل گیا جو بھی چاہے نام گیا جب دفعہ پر محمد کا نام آ گیا زندگی کا پیام آ گیا آ گیا انبیاء کا امام آ گیا لے کے لیکن دار سلام تیری برکت سے ایسے دین سو جا انسان اور جایاں بات تیری برکت سے ایسے دے ان سو جا روشن پیشام آ گیا تیری برکت سے ہے سید سونا روشن ہوئی گئے پیشام آ گیا جو تو روشن ہوئی کہ پیشام آ گیا تیری برکت سے ہے سید سو جان صبح روشن ہوئی کیسے جام گیا جب دبا پر محمد کا نام آ گیا جب دبا پر محمد کا نام آ گیا تو زندگی کا پیام آ گیا تو زندگی کا قیام گیا تیری برکت سے سو جا تیری برکت سے ایسے سو جا سور روشن ہوئی کیسے شام گیا سور روشن آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا تو اس کو زندگی کا پیام جب دو پر محمد کا نام آ گیا اس تو زندگی کا پیام آ گیا آ گیا ہم بیا امام آ گیا آ گیا ہم بیا امام آ گیا لیکن دارو سلام آ گیا میں نے سارا عالم اسلام اسلام سے چمک گیا آ گیا انبیاء کا امام آ گیا دارو سلام آ گیا تیرے در پر جو پیر بناما گیا تیرے در پر جو پیر نام گیا اس کے ہاتھوں میں عرفان کا جام گیا اس کے ہاتھوں میں عرفان کا جام گیا ساز و سادو سام ایشے گیا ساز و سامان ایشے دعا گیا یعنی حکم سجود و قیام آ گیا یعنی حکم سجود و قیام آ گیا ساز و سامان میں تمام آ گیا یعنی حکم سجود و قیام آ گیا جب تو پر محمد کا نام آ گیا اس تو زندگی کا گیا بعض لوگ نماز کو مشکل سمجھتے لیکن دین کو سمجھے نہیں اللہ کی محبت دل میں آئی نہیں اللہ کا قرب اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوا جس دن اللہ کا تعلق نصیب ہو گیا اس دن تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک معلوم ہوگی اسی لیے تو پیر پکڑا جاتا ہے کہ اپنے رضائی کی اصلاح کرو اور اخلاق حمیدہ پیدا کرو اللہ سے تعلق پیدا کرو کچھ ذکر اذکار کرو اس سے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا پھر ذکر میں بھی مزہ آئے گا نماز میں بھی مزہ آئے گا اور دوسری عبادت میں بھی مزہ آئے گا ہاں، سازو سامان سے اللہ اللہ بھوری دل کی دنیا ہنسی اللہ اللہ ہوئی دل کی دنیا ہنسی جب مقدر سے خوش نے تمام گیا جب مقدر سے خوش نے تمام گیا پا گیا پا گیا آج زندگی گیا پا گیا حاصل زندگی آقا کے جس دم آ گیا آقا کے جس دم آ گیا دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا دور ظلمت ہوئی دل منور ہوا جب مدینہ میں ماہ تمام آ گیا جب مدینہ میں ماہ تمام آ گیا ان کی مرضی نظر آئی کے جنا ان کی مرضی نظر آئی رش کے ایسا مقام گیا عشق میں ایک ایسا مقام آ گیا لائے تشریف جب سہی اگر وسلم لائے تشریف جب سید سنی کل دنیا بنی وہ نظام گیا کل دنیا بنی وہ نظام گیا جب دوبارہ پر محمد کا نام آ گیا تو زندہ زندگی کا پیام گیا ظلم رخصت ہوا قائم ہوا ظلم رخصت ہوا عدل قائم ہوا عشق کے ہاتھ میں آ گیا عشق کے ہاتھ میں آ گیا عشق کے ہاتھ میں انتظام آتا اور عشق کو انتظام سے کوئی سروکار نہیں ہے <laughs> لیکن عشق کے ہاتھ میں انتظام آ گیا ہوا ظلم رخصت ہوا عدل قائم ہوا عشق کے ہاتھ میں انتظام آ گیا تیرے ابرے کرم سے ہم دیا تیرے ابر کرم سے چہے انبیاء او کے سیراب ہر تشن نکام گیا او کے سیراب ہر تشن نکام گیا کوئی بھی خالی نہیں گیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو بحالت ایمان کوئی بھی محروم نہ رہا صحابی اصحابی کل نجوم کبھی ائی ہمک تدئی تم اقتدئی تم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے جس کا بھی اتباع کر لو گے تو نجات پا جاؤ گے تیرے ابرے کرم سے شہے انبیاء ہو کے سیراب ہر تش نکاما گیا تہل سامنے کام نسل نے کام کون سلے آنا جو بھی چاہے پیے از نامہ گیا جو بھی چاہے پیے از نامہ گیا جب دبا پر محمد کا نام آ گیا روک تو زندگی کا پیا گیا تیری برکت سے ہے سید سجا تیری برکت سے ہے سید سجا صبح روشن ہوئی کہ جام گیا روشن ہوئی کہ بچانا گیا جب دعا پر محمد کا نام آ گیا دو تو زندگی کا آ گیا آپ کی مدر انسان کیا کر سکے آپ کی مدح انسان کیا کر سکے عرش سے جب ضرور سلام گیا عرش سے جب سلام آ گیا آپ کی مدح انسان کیا کر سکے آپ کی مدح انسان کیا کر سکے عرش سے جب سلام آ گیا عرش سے جب درو دو آ گیا جب دو پر محمد کا نام آ گیا تو تو زندگی کا بیان آ گیا ہاں، قلب شادہ پل شادی پلب شادام حرف سام لب پہ احمد کشیری کلام آ گیا لب پہ احمد کشیری کلام آ گیا قلب شانا ہوا روح رپ قلب الب ہوا روح حف لب ہوئی لب بحمد کشیری آ گیا لب پہ احمد کشیری آ گیا جب زباں پر محمد کا نام آ گیا تو زندگی کا پیام گیا آ گیا ہم کا کا آ گیا آ گیا ہم کا کا آ گیا لیک کے نام دارو سلام آ گیا لیک کے نام دارو سلام آ ساز و سامان گیا یعنی سجود و سجو آ گیا تو جنت میں جا کے پتہ چلے گا نماز کے کیا کیا انعامات ہیں پھر پتہ چلے گا کہ نماز کیا زبردست نعمت تھی کیا زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح میں امت کو نماز عطا ہوئی کیا وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ نماز کیا چیز ہے جو لوگ نماز سے بھاگتے ہیں سستی کرتے ہیں ابھی ان کو اس نعمت کی قدر نہیں نعمت کا احساس نہیں ہوا کہ کیا نعمت ہے فیض آنا جو بھی چاہے پیے گیا جو پیے پھر ادھر گیا آپ کی مگر ہر انسان کیا کر سکے آپ کی مگر ہر انسان کیا کر سکے عرش سے جب درود دو سلام گیا عرش سے جب درود دو سلام سبحان یہ اس ناز شریف میں ہم کو اتنا مزہ آیا اپنے اپنے اللہ کی عطا کے مطابق لیکن یہ سب کا سب شیطان ہمارے مرشد اول کا ہے جنہوں نے ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کا بیج بویا اگر اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت کا بیج نہ بویا بویا ہوا ہوتا تو آج ہم یہ مدنی نہیں کہ جو صحبت اللہ کا اٹھا چکا ہے صحبت اللہ کا عادی ہے اسی اس کو جتنا مزہ آئے گا وہ غیر صحبت یافتہ کو نہیں آئے گا اور دوسرے لوگ بعض لوگ ایسے بھی ہیں اللہ معاف کرے کہ سنتے ہیں اچھا اس میں کیا بات ہے لیکن جو صحبت یافتہ ہوتا ہے کچھ اس کو چسکا لگا ہوتا ہے عشق و محبت کا صحبت اللہ سے کچھ حاصل کیا ہوتا ہے اور ان کی نگاہوں سے کچھ کیا ہوتا ہے اس کو جو بتاتا ہے وہ عام آدمی نہیں خود اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد اول رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے جزیز عطا فرمائے اور درجات قبل میں انتہا عطا فرمائے اور ہمارے مرشد صالح سیدی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے مرشد مرشد ثانی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مرشد صالح مولانا شاہ کے المدین صاحب دعوت کر تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم عطا فرمائے اس محبت میں ترقی ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے جو جو ابتدا جو مرشد اول ہے اس کا تو سب سے بڑا فیضان ہے سب سے بڑا احسان ہے پھر اس کے بعد یہ احسان سے آدمی خالی نہیں رہتا بلکہ مرشد ثانی کا احسان ہے کہ اس میں بقا اور ترقی جو ہے مرشد ثانی کی برکتوں سے اور دعاؤں سے اور صحبتوں سے اور پھر اس میں بقا اور ترقی مرشد سالس سے جب تک زندگی ہے مرشدین کا فیض رہتا ہے فیضان اور ان کا احسان ہوتا ہے آہن ہاں، کو سوز دل سے کیا نرم آپ نے نہ آش نہ درد کو بسمل بنا دیا خواجہ صاحب خان کی رحمت اللہ خدمت میں فرماتے ہیں مہادی سے ربانی آج کی بہت دیر ہو گئی بھی اچھا پانچ منٹ کوئی پڑھ لیتے ہیں مہاڑی سے ربانی سفر نامہ ری یونین والا رحمت اللہ علیہ کا بعض اختلاف پڑھ لیا حضرت حکیم الامت کے تفقع کا کمال ہے یہ بہت بڑا کمال ہے معمولی بات نہیں یعنی جو دو خلفا حضرت حکیم الامت کے تھے میں یہیں سے پڑھ دیتا ہوں حضرت والا شاہ فرماتے ہیں تو میں وہ قصہ بتا رہا تھا کہ حکیم الامت کے دو خلفا ایک ہی شہر میں رہنے والے لیکن ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے مگر ان کا پیر کامل تھا یعنی حضرت خان بھی رحمت اللہ کبھی ان دونوں کو حکم نہیں دیا کہ تم دونوں گلے ملو اور روزانہ ملاقات کرو بڑی بدنامی پھیل رہی ہے یہ حضرت حکیم علومت کے تفقر کا کمال ہے یہ بہت بڑا کمال ہے معمولی بات نہیں ہے جب لوگوں نے حضرت سے کہا کہ آپ کے دونوں خلیفہ آپس میں بات نہیں کرتے اس طریق سے سلوک بدنام ہوتا ہے کہ یہ کیسا تصور ہے کہ دونوں ایک ہی پیر کے خلیفہ ہیں اور آپس میں بات نہیں کرتے اس وقت حضرت کا یہ جملہ کہ ان دونوں کا اختلاف ان کے اتفاق سے افضل ہے کیونکہ ان کے مزاج میں مناسبت نہیں تھی اور جب مناسبت نہیں ہوتی تو ایک دوسرے سے کلفت محسوس ہوتی ہے جب الفت نہیں ہوتی تو الفت ہوتی ہے اور جب اراجہ الفا رفی عطل کلفا جب الفت ہو جائے گی تو کلفت محسوس نہیں ہوگی اس لیے اگر بزرگوں میں بعضوں میں آپس میں مناسبت نہ ہو تو اس کا سبب مزاج کا اختلاف بھی ہوتا ہے مطلب یہ کہ ایک چشتی ہے اور ایک نقش بندی ایک ٹھنڈے مزاج کا ہے اور ایک گرم مزاج کا گرم مزاج والا ہر وقت روئے گا آواہ کرے گا شور و غل کرے گا اور ٹھنڈے مزاج والا خاموشی سے اللہ اللہ کرے گا تو دونوں کے مزاج میں مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے ٹھنڈے مزاج والا دوسرے کی آو ووا سے گھبرائے گا اور رک کے کہیں اور چلا جائے گا کیونکہ مزاج میں ہم عام کی نہیں ہے لیکن اس میں کسی کی تنقید نہیں ہے ہم کب بلاتے ہیں کہ نقش بندی ہمارے پاس آ جائے لیکن نقش بندی کسی گروہ یا پارٹی کا نام نہیں ہے مزاج کا نام ہے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی تھے لیکن مزاج میں چشکیت اتنی غذب کی تھی کہ بڑے بڑے عاشق ان کے غلام تھے سارا ندوہ ان کے قدموں میں آ گیا تھا ان سے بڑھ کر کس کا عشق ہوگا مولانا کا شعر ہے دل مضطرب کا یہ پیغام ہے تیرے دن سکون ہے نہ آرام ہے دل مسترف کا یہ پیغام ہے تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے بتاؤ ایسا شخص مزاجن نقش بندی ہو سکتا ہے مولانا مزاجن چشتی تھے سلسلہ نقش بندی تھا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کو حقیق مت سمجھو نہ نقش بندی نہ چشتی اس کا اللہ مزاج جیسا بنائے البتہ دونوں کے مشروب الگ ہیں ہم مشروب ہونا چاہیے ہم مشرب ہونا چاہیے جب ہمارا ہم مشروب ہمارا مشروب الگ ہے تو ہم ان کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے مشروب بیان کیے ہیں بندیوں یعنی ٹھنڈے مزاج والوں کے لیے فرمایا شرابت کا پورا کیونکہ دنیا میں یہ لوگ ٹھنڈے سے شور و غل نہیں مچایا اور آہو گوا نہیں کی نالائے دردناک نہیں کیا لہٰذا اس ٹھنڈے مزاج کا بدلہ یہ ہے کہ شراب بھی ٹھنڈی پلائی جائے گی جنت میں شرابت کا پورا ہے کہ نہیں یہ جو تقریر کر رہا ہوں یہ مولانا شاہ شف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہتے ہے کہ ان نقش بندیوں اور ٹھنڈے مزاج والوں کو شرابت کا پورا ملے گی اور چشتیوں کو جو گرما گرم رہتے ہیں ہر وقت آہو خواہ اور اشبار آنکھیں اور سینے میں تڑکتا ہوا دل رکھتے ہیں ان کو کون سی ملے گی شرابن زنجبیلا زنجبیل کہتے ہیں ادرک کو اور یہ بڑی گرم ہوتی ہے ادرک کا سوڈا پی کر دیکھو کتنا جوش آتا ہے اور کاپور کا سوڈا پیو تو ٹھنڈے ہو جاؤ اچھا کل جمعہ بھی ہے ہمارے حضرت پتل زمان مولانا شاہ عبد المدین صاحب دامت اکبر خاتون بہت زور دیتے ہیں خصوصاً جمعے کی سنتوں میں شریف کی کثرت اور جمعے کے نماز کے لیے مردوں کے لیے جو احکام ہیں سنتے ہیں جیسے جلد مسجد جانا غسل کرنا اور اچھے صاف کپڑے پہننا خوشبو لگانا اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا اور خطبہ غور سے سننا اور خطبہ سننے کے دوران کوئی لو کام نہ کرنا کوئی ایسا کام جو خطبے سے دور کر دے اور جیسے چٹائی کو نوچنا یا کپڑے درست کرنے لگنا یا بالوں کو صحیح کرنے لگنا اور خطبے کے دوران بات کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے اگرچہ کسی کو کوئی صحیح بات بھی بتلانی ہو کوئی نصیحت بھی کرنی ہو وہ بھی جائز نہیں جیسے ہی خطبہ شروع ہو جائے اس وقت خاموش بالکل رہے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرے بلکہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی کا رہے ادا فرج المام فلاں فلا طلا کلام کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل پڑے اپنے حجرے سے بس اس کے بعد یہ سلام کلام سب ممنوع ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھنا اور اپنے ظاہر کو سنت کے مطابق مزین کرنا سر کے بال سنت کے مطابق اور داڑھی کو سنت سے سنت کے مطابق مزین کرنا مونچوں کو بالکل باریک کر لینا جو سب سے افضل لگتا ہے ناخن تراشنا اور غیر ضروری بالوں کی صفائی اور سورہ کہف جن کو تحمل ہو اور جن کو اجازت ہو شہر سے وہ سورہ کہف کا بھی اہتمام جمعے کے دن صبح پوری کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ درو شریف کی کثرت ان سب چیزوں کا اہتمام کریں تیل لگانا سر میں داڑھی کو صاف ستھرا رکھنا اور اس میں تیل کنگھی وغیرہ کرنا یہ سب جمعے کے دن خاص طور سے سنتوں کا اہتمام ان سب کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توجہ دے ہم سب کو توجہ پتا کریں اور آج مغرب سے قبل ابھی اطلاعی ہے مغرب کی نماز سے قبل ہمارے مرشد ساتھ مرشد ثانی ہمارے سیدی سندی محبی محبوبی مرشدی مولائی مرشد ثانی قطب صدیق وقت زمان حضرت می صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب اور خیر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے دوران یقین کو صبر جمیل عطا فرمائے جس جس کو شوق ہو بلکہ حق بھی ہے محبت کا کہ اس کو کچھ نہ کچھ پڑھ کے ایسا سوال کیا جائے چاہے تھی تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر بھی یا زیادہ جو چاہے زیادہ پڑھ کر بخش دے ان کو کر دے سی سال سوال کرتے موسمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ